السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ہمسائے ملک سے ایک کہانی ارے بھائی چین کے علاوہ اور بھی ہمسایہ ملک ہیں ہم لائے آج ہندوستان سے ایک کہانی جسے ہندی میں آپ کے لیے لکھا ہے گورو گپتا نے جبکہ اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حامد رانا نے کہانی کا عنوان ہے گلو بھیڑیے کا لالچ ملو اور گلو بھیڑیے دونوں آپس میں بھائی تھے ملو بھیڑیا سیدھا سادھا انتہائی بھلا ماس تھا وہ بڑا ہی نیک دل اور دوسروں کی مدد کرنے والا تھا جبکہ دوسری طرف گلو ایک نمبر کا چالاک بھیڑیا تھا وہ کسی بھی بھولے بھالے جانور کو اپنی چالاکیوں سے بہلا پھسلا کر اس کا کام تمام کر دیتا تھا ایک دن گلو بھیڑیا جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک راستے میں اسے ایک پوشاک پڑی ہوئی ملی جاڑے کے دن نزدیک ہی تھے اس لیے اس نے اس پوشاک کو اٹھا کر رکھ لیا اس کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑا اگلے دن گلو بھیڑیا جب اپنے بھائی ملو کے گھر گیا تو ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے گھر کا دروازہ بند تھا لیکن جیسے ہی گلو بھیڑیا دروازے سے اندر جانے لگا تو ملو نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا گلو کو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی اور اسے اپنے بھائی پر بے حد غصہ بھی آیا بھائی کے گھر سے آنے کے بعد جب گلو بھیڑیا نہانے کے لیے ندی پر گیا تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ سارے موٹے موٹے جانور بے فکر ہو کر بنا کسی ڈر کے اس کے پاس سے گزر رہے تھے جب اس نے نہانے کے لیے پانی میں گھسنے سے پہلے جیسے ہی پوشاک اتاری تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ سارے ہی چھوٹے موٹے جانور اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے چاروں طرف ایک ہا سی مچ گئی تھی گلو کو لگا ضرور اس پوشاک کا کوئی جادو ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ واقعی جادوئی پوشاک تو نہیں جس کو اوڑھتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے اور لازوال طاقتوں کا مالک بن جاتا ہے تبھی اچانک اسے یاد آیا کہ ملو نے بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو تھا پھر ایک ایکایکی سے دروازہ بند بھی کر لیا تھا جیسے دروازے پر کوئی موجود ہی نہ ہو اب تو اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا اور اب اسے اپنے بھائی ملو بھیڑیے پر کسی طرح کا غصہ بھی نہیں رہا تھا وہ جلدی سے نہا کر اپنے بھائی ملو کے پاس پہنچنا چاہتا تھا وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے گھر جا پہنچا اس نے ملو کو وہ پوشاک دکھائی اور اس سے کہنے لگا دیکھو بھائی اس جادوئی پوشاک کو اوڑھتے ہی نہ صرف اس کو اوڑھنے والا غائب ہو جاتا ہے بلکہ بہت ساری طاقتوں کا مالک بھی بن جاتا ہے میں نے سوچا ہے کیوں نہ اس کی مدد سے جنگل کے راجا کو مار کر خود راجہ بن جاؤں تم اس کام میں میرا ساتھ دو گے میں تمہیں وزیر بنا دوں گا گلو بھائی مجھے وزیر بننے کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ ہی کوئی لالچ بلکہ اگر تم مجھے جنگل کا راجہ بھی بنا دو گے تو بھی میں نہیں بنوں گا کیونکہ میں اپنے جنگل کے باسی ہوں اور راجا سے غداری نہیں کر سکتا میں تو تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا تم بھی اس جادوئی پوشاک کا غلط استعمال مت کرنا ملو نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اسے جواب دیا ہاں اپنی اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو میں بھی کتنا بے وقوف ہوں جو اس کام میں تمہیں بھی ساتھ شامل کرنے کا سوچ بیٹھا غصے میں بن بناتے ہوئے گلو بھیڑیا وہاں سے چلا گیا اس کے ساتھ ہی ملو بھیڑیا یہ سوچنے لگا ہاں اگر گلو بھیڑیا جنگل کا راجہ بن بیٹھا تب تو بہت ہی ظلم ہوگا ایک بھیڑیے کو اس جنگل کا راجہ بنتا دیکھ کر پڑوس و مالک کے راجہ مہاراجہ مل کر ہم پر حملہ کر دیں گے اور ان طاقتور راجاؤں سے جنگ کی صورت میں ہم ہار جائیں گے یہ سوچ کر ملو بھیڑیا اٹھا اور اس نے دل ہی دل میں گلو کی چال کو ناکام بنانے کے لیے ترکیب بھی بنا ڈالی رات کے پچھلے پہر جب چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے تب ملو اپنے گھر سے نکلا اور چپ چاپ کھڑکی کے راستے گلو بھیڑیے کے گھر میں گھس گیا اس نے دیکھا کہ گلو بھیڑیے کی پوشاک اس کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ اسے اٹھایا اور اس کی جگہ پر بالکل ویسی ہی ایک اور پوشاک رکھ دی جو کہ ہو بہو اسی کی نقل تھی اس کاروائی کے بعد وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے چپ چاپ اپنے گھر کی جانب چل دیا گلو صبح اٹھ کر نہا دھو کر شیر کو مارنے کے لیے اپنی جادوئی پوشاک اوڑھ کر انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ اس غار کی جانب چل دیا جہاں جنگل کا راجہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ آرام کیا کرتا تھا آج تو اس کے پاؤں خوشی سے زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے وہ خیالوں ہی خیالوں میں اپنے آپ کو جنگل کا راجہ سمجھ رہا تھا غار میں پہنچ کر اس نے جب یہ دیکھا کہ جنگل کا راجہ شیر ابھی تک سو رہا ہے تو گلو نے اسے انتہائی غرور سے ایک لات رسید کی اور اسے جگا کر برا بھلا کہنے لگا شیر اس اچانک پڑی افتاد سے بھڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور وہ بھوکا تو تھا ہی اوپر سے گلو بھیڑیے نے اسے خوب غصہ بھی دلا دیا تھا سو اس نے ایک ہی وار میں گلو کا کام تمام کر دیا تھا ملو بھیڑیے کو جب اپنے بھائی کی موت کی خبر ملی تو اس کو بڑا دکھ ہوا مگر اس نے سوچا کہ اس کے علاوہ جنگل کے باسیوں کو بچانے اور جنگل کے راجہ کی جان بچانے کا کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا مگر اپنے بھائی کی خبر موت کی خبر سن کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو مڑائے تھے اس نے جادوئی پوشاک کو جلا ڈالا تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے اس طرح ملو بھیڑیے نے اپنے بھائی کی جان کی قربانی دے کر نہ صرف جنگل کے راجا کی جان بچائی بلکہ جنگل کے باسیوں پر پڑنے والی مصیبت سے بھی ان کو اپنی عقل مندی اور دانائی سے بچا لیا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ